بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا سوائے لوتوئیں کے گھر والوں کے ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا